ادھر سوویت یونین کا وہ فرعون جو اپنے ہاتھ میں دراتی لیے اپنے ہاتھ میں ہتھوڑا لیے مسلمانوں کو کاٹ رہا تھا ذبح کر رہا تھا قرآن کو چلا رہا تھا بچیوں کو بے عصمت کر رہا تھا جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ہیلی کاپٹروں میں اٹھا کے ان کے کپڑے زمین پہ پھینک دیتا تھا ان کو بے عزت کر کے بعد میں پھینکتا تھا وہاں کی مسجد حرکت میں آئی وہاں کا ممبر جوش میں آیا وہاں کا مدرسہ غیرت پہ آیا وہاں کا مولوی مجاہد بنا مجاہد نے دعوت دی اللہ نے انجینئر ڈاکٹر اور ہر طبقے کے لوگ کو معاون بنایا جنگ شروع ہو گئی ساری دنیا نے کہا ملا ختم ہو جائے گا مدرسہ مٹ جائے گا اور یہاں پر یہاں پر وہ منافق جو رشیا سے مدد لیتا ہے جو سوویت یونین سے مدد لیتا ہے وہ چھا جائے گا یہ جنگ پہاڑوں میں لڑی گئی زمینوں پہ لڑی گئی دریا میں لڑی گئی ایک طرف ٹینک تھے دوسری طرف کنکریاں تھی ایک طرف میزائل تھے دوسری طرف کچی ریفلیں تھیں ایک طرف طاقت کا غرور تھا دوسری طرف جہاد کا جذبہ تھا ایک طرف ناچنے جانے والے تھے دوسری طرف قرآن کے ساتھ قرآن کی آواز پہ جھوم جانے والے تھے ایک طرف زندگی کا نعرہ لگانے والے تھے ایک طرف موت سے پیار کرنے والے تھے ایک طرف شراب کا پیالہ پینے والے تھے دوسری طرف نبی کے اشت جام پینے والے تھے ایک طرف لینن مارکس کے پجاری تھے ایک طرف صدیق و فاروق کے جانشین تھے ایک طرف دنیا کے بڑے پڑھے لکھے تھے دوسری طرف مدرسے کا مولوی تھا ساری دنیا نے کہا چار دن کی لڑائی ہے چار دن کی جنگ ہے مولوی ختم ہو جائے گا مگر میرے رب نے دیکھا افغانستان میں نجیب اللہ نظر نہیں آتا ببرت کارمل نظر نہیں آتا نور محمد ترکئی نظر نہیں آتا حفیظ اللہ امین نظر نہیں آتا اور دجالو کہاں چلے گئے ہو منافق زمین نے بھی تمہیں پناہ نہیں دی آج کندھار میں اگر کوئی نظر آتا ہے تو ملا عمر نظر آتا ہے